وقت دیکھتے نہیں دیاں بد فکر دیاں دیکھن دے بعد اپنی طرف آخری حج اس سے واضح کر کے دس گئے ہو تھی جس ظلم جس گمراہی اندر مبتلا اگر کسی اسی طرح مبتلا رہے تو اللہ کا عذاب آنا اپنے آپ اللہ کے آزاد کو بچانا چاہتے پیغمبر آ کے کہتے ہیں کہ سانو اللہ نے آگاہ کرنے واسطے تھنوں پٹکی رات پھر صحیح رستے اتنے چلا واسطے لوگ اس قدر گمرائی کے اندر غرق ہو گئے ہوں کوئی نصیحت بھی انہوں نے اسے اثر نہیں کوئی حادثہ کوئی بڑے تو بڑا عذاب بھی انہوں نے اپنے حالت کو سوچن کے سوچنے مجبور نہیں سکتا نہیں اللہ مبارک باد دیں اچھی زلزلے ج رہے آن تاکہ لوگ اس تباہی کباہی دیکھ کے اللہ بھی کی طرف چکن اللہ کے عذاب کو ڈر کے اپنی بادہ مالیاں کر لیکن بڑے تو بڑا زلزلہ بھی انہوں نے سوچن سے مجبور نہیں کرتا ایسی سوچیے کہ اللہ کا عذاب سارے اتنے کیوں ایسا دماغ ہو جاتا برائی کے نام مانوس ہو چکا ہوں وہ ذرا برابر بھی اپنی حالت اس پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ایسا کیوں ہے کو بھی ایسی عذاب نازل کرنے کہ بارش این برسات کرنے کہ سیلاب آ جائے بستیاں دیا بستیاں سیلاب کے اندر پھر بھی نہیں سوچتے کہ اللہ سڈے سے ناراض ہے یا اللہ بھی ایسی کوئی نافرمانی کر رہے ہیں یا اسی کسی غلطی دیں بالکل انہوں کا دماغ اس سوچ آمدائی دیا فصل علاقے دے علاقے پکی فصل سب تباہ کسی نو خیال نہیں آتا کہ ساری ساری سال کی محنت کی فصل پکی پکائی فصل سبھاؤ کرنا ایک گانا نہیں کر وجہ ایسا ہوتا بلا وجہ ایسا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ کسی قوم سے راضی ہو انہوں نے عقیدے ہوتے انہوں نے آماد ہوتے پھر وہ بارش بھی برسات اونی برسات جن مفید ہو دن نہیں برسات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راتی گھر ستے ہوتے ہیں بارش اللہ تعالی برسا دیں صبح اٹھتے ہیں کھڑا جن کاروبار بھی کھڑا نہیں انہوں نے پہنتا راتوں رات ہی بارش ہو جاتی کھیتیاں لے دہان لگ فضا سازگار ہو جاتی ہے ماحول بدل جاتا ہے گرمی کی شدت ٹوٹ جاتی ہے آرام نال بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتے کہ دن بارش برسان لوگوں کے کاروبار کی خبر پیدا ہو جب اللہ راضی ہوئے پھر لوگوں اسے اس طرح مہربان جس وقت کسی تکلیف کے مصیبت بھی اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر انہوں نے سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں کیا کوئی خدا رسول کی نافرمانی تو نہیں کر رہے لیکن انہوں سمجھا واسطے بھی پیغمبر جیسے قابل مخلص بے لوس بے لوس کوئی انہوں کا نہیں گل سمجھ کی بجائے ان لوگ الزامات لگا قرآن مجید بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت فرعون سے مظالم مشر کے اندر دیکھے کہ حد کیوں بڑھ گئے تو اس حجت قائم کرنے واسطے موسا علیہ السلام کو نبی بنا کے دیں کنوں نبی بنایا جو فراؤن کی قوم جی غلام قوم کا فرض بنی اسرائیل کا فرض پھر فراؤن کی نظر نہیں جو مجرم سے ایک آدمی نے اس نے مکا قوم کے آدمی نو وہ مر گیا سی پتا چلیا کہ موسا کا سلام نے ماریا یہ پیچھے پولیس اس کی آئی موسا کا سلام نس کے ملک چڑ کے دوسرے ملک چلے گئے اللہ کا تعالیٰ نے وہ سمجھا واسطے موسا کا سلام نہیں پتا اللہ دوارا فرما نے ایسا کیا ہے موسا الحب ہب فراؤ نہ جا نا یا پھر وہ بہت سرکش ہو گیا بڑا باغی ہو گیا بڑا بے انتہا بدالت سے اتر ہے کل کل ہو ہل آئی رد کا رب کا اس جا کے کہو کہ میں چلوں صحیح رہنمائی کرنا تاکہ تیرے اسے اللہ کا کوئی عذاب نہ ہو کے تاری رہنمائی نہ اللہ کو ڈر جائے عذاب کو ڈرا ہو موسا علیہ السلام سلام گئے جا کے کیا پھر آؤ اللہ تعالیٰ نے منو تیری طرف بھیجے نبی بنا ارسل یا بنی اسرائیل بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا نا انہوں میرے نام تیری ہزار واسطے تو اگر اس کو قبول کر لے گا تو تیری بادشاہی بھی شدابت رہے گی تو بھی شدابت رہے گی بات کوئی دشمنی والی نہیں سی کی بات کوئی غلط نہیں سی کی خدا تو ہی ڈرایا لیکن اینا غلط کار ہو چکایا کہ جو بات دوسرا السلام کرتے سن اسے الٹی تو کیا سیکھا کہ تھی سلامت رہے گا تیری بھی سلامت رہے گی کہنے لگا تیرا بھائی دونوں اس واسطے آئے ہو کہ سارے کو بادشاہی کھول کوئی موسا السلام نے نہیں سی کیا کہ منو بادشاہ بنا لیکن وہ زمیر سی وہ آپ دنیا کے اقتدار کا حریش انہوں یہ سمجھ آئی کہ تھی سارے ملک میں تعلق ہے مرسا پتا نہیں ربے کا کسی نہ رلیزن بچہ سر تو تین میں گھر میں پالیا میرے خلاف اٹھ کے آ گئے کی ہے کہ ظلم نہ کر بنی اسرائیل سے انہوں آزاد آزاد تو تزاد قبول کرنا اللہ تیری ہر چیز سلامت رکھے سلام ادام کا بحال ہوتا موشا سلام نے فرمایا سلام کی ہوئے کوئی نبی ہے تو پھر کوئی نشانی دکھا اور کی کرنا پیا کوئی نشانی دکھا موسا علیہ السلام نے اس طرح ہاتھ کٹ کے دکھایا جس طرح سورج چمکتا ہے اس نارو میں زیادہ چمک قائم کیا لگا موسا کو کے جادو کا نہیں دوسرا موسا علیہ السلام نے سوٹا سٹیا وہ بہت بڑا اج ہاں بن گیا فرعون اور اس نے درباری جن میں سن درباری سب خوشیاں چھٹ کے نس کر جا کے انہوں نے مشورہ کیا کہ موسا جادو کے سیکھ کے آیا وہ زور ساری بادشاہی تھوڑا چاہتا یہ کوئی ایسا انتظام کرو یہ ناکام بنا دیتا جائے چنانچہ سب نے یہ سازش کی تھی کہ بنی اسرائیل کے بچے اگر ایک سال دبا ایک سال مندہ رکھنے ہیں ہوں ہر سال دبا کر جن پیدا ہونے میں کوئی زندہ نہ رہنے کوئی لڑکا زندہ نہ بنی اسرائیل بھی کرو بےگار لوگ انہوں دبا کے انہوں اتنا دبا کے رکھو کہ سر نہ چل سکن موسا نہ سنا سکا سداشد کہو کہ تو جادو کے ذریعے ساڈا ملک کھونا چاہتا ہے اسی جادو گھر لیا تیرا مقابلہ کرنا تینوں پتہ لگ جائے گا کس طرح کسی حکومت کے خلاف سازش کری سازش کر کے کجا موسا کا سلام کا مشن اور کجا سلام دے الزامات وہ کچھ کہہ کچھ کر ایک دن مقرر کیا موسا اسی جادوگر لے ہاں، دیکھ لوں گے تو کس طرح سارے تروں ترہ سات شاہی ہو سک لوگوں کی اس واسطے اور جنہوں اللہ واسطے دے اور انہوں بھیجتے ہیں جو اللہ کی نگاہ اس بہترین لوگ برائیاں اور بد آبادیاں کو ہٹا کے کسی قوم کو صحیح رستے سے چلانا بڑا مشکل کوئی انہوں کو اجرت نہ منگو کوئی انہوں کے اتنے مالی بوجھ نہ ڈالو کوئی انہوں برا بڑا نہ کرو انہوں صرف یہ دسو کہ جس رستے اتنے چل رہے ہو یہ دباہی کا رستہ کے زندگی کا رستہ پھر بھی انہوں کے خلاف دو کا دن جو بڑا جشن ہوتا سی اس ملک کے اندر مقرر کیتا کہ اس دن اسی لے ہوا گے اپنے جادوگر موسا دور کا ہارون بھی آ کے سب کے ذریعے سانو اتوں عمر چ نکالنا چاہتا ہے وہی موسا علیہ سلام تھی تبلیغ کے بعد کے اندر ایسا لفظ نہیں کہ دو مشر چھڑ کے نکلتا اندر ہی نکالنا چاہتا تھا ایک اقتدار کھونا چاہتا یہ ہے کہ میں بادشاہ بن تو جادوگر نے کیا ہے براؤنڈ اچھی مقابلہ کر رہے ہیں جی اسی گالے با گئے تو سانو کی کہے گا کی سارے کرتا لگا کہ باقاعدہ بادشاہ شریک کر لا تاری نشب مل جل کے بادشاہی اس طرح انہوں بادشاہی بھی کرنے واسطے تیار ہو گیا پر موسا علیہ السلام کی بات نہیں سنی جا دن مقابلے پہ آ کے انہوں نے کیا کہ نوشا کما ان تو بار کر سڈے اتنے یا سانو کہو کہ اسی پہلا بار کر نوشا رسلام نے فرمایا تھی کر لو پہلے کو پورا کرنا ان جادوگر نے بڑے بڑے سوچے بڑے بڑے رسے میدان میں کہ پھر یہ جادو خریدے تو ان تک موسا علیہ السلام نو ان نظر آیا کے سے بڑے بڑے سب بن گئے دور سے نظر ہمیں سن قرآن مجید نے دسیا کہ جادوگر کا عمل جڑا ہوں سر یہ چیز نہیں تبدیل ہوتی انسان دیا اکھان اتنے جادو کر یہ معلوم ہوتا بھی دوڑتے پائی پائی ایک دوسرے کو کھان پہنتے ہیں وہ بڑے بڑے ایسے ہیں کہ سب بن گئے اللہ تعالیٰ فرما نے سہارو آج ان ناش ہے لوگوں کی نظر آتے تو موسا نظر کی نظر اتنے نہیں انہوں نے جادو کر کے بڑا خوفناک منظر پیدا کر ڈر گئے لوگ اور اللہ تعالیٰ فرما نے موسیٰ علیہ السلام بھی دل وچ ڈر گیا این اج ہے جیسے سب میں ان کا مقابلہ کرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون اے موسیٰ ڈر نہیں میرے رسول ڈرتے نہیں ان کے موفی یمینے کا جڑا تیرے آدمی کی سوچا نا تو بھی سن تو بھی اپنا وار کر اللہ تعالیٰ فرماندے نے جس وقت موسا علیہ السلام نے سوٹا سٹیا سو مبین وہ انہوں نے سب کی سن وہ بہت واجہ بن اور فرمایا کل کا ماں یا خبر جنا جادو انہوں کا ایسی سارا اس اجدے منہ کھول کے نا سارا ہی کھچ کر کے پا نہ گل ساری دنیا گل ہے دنیا میں درد ہونا ہی ہونا سی جو صاحب فن سن جو جادو نو جانن والے سن جادو کرنے والے سن اللہ تعالیٰ فرما نے گلا ان کی یہ سہارا تو ساج دین سارے جادوگر سجنے پی رو پائے یہ کہہ ہے کہ اسی اوشا رسام سے نبی ہوں سے ایمان لائے ایک ای آبان کے سب کچھ نکل گیا سر والوں کو سمجھ آ گئی کہ سارا گرفت سارا لوگ اکھا اتنے یہ حقیقت بھی سب بن گئی اور ہر شہر نکل گئی پھر انہوں نے اعلان کیا کہ آن رب لا اسی اللہ کے ایمان لائے موسا السلام سے ایمان لائے اور اللہ کو اسی معافی منگنے ہیں کہ یا اللہ سانو لا علمی سانونی فراؤن نے تیرے پیغمبر کے مقابلے کے رکھا کہ سانو پہلا پتا ہوگا اسی تیرے پیغمبر کے مقابلے سے نہ سڈا سا گنا ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دے اج تو ایمان راون نے انہوں دمکی دیتی کہ تا تو معلوم ہوتا ہے کہ تا پہلا ہی کوئی منسوبہ کبھی مدرا جی اللہ میں شیخ منو یہ سمجھ آئیے کہ منشا سب کا استاد یہ سا وا سردار جہد کو تھی جادو سیکھتے ہو اور تھی مل کے یہ سازش کی تھی کہ میری بات صحیح ہے چور کی گاڑی بھی تنخواہ ہر کام یہ نظر آتا کہ میری بادشاہی خوب نہ ان کو خدا کا خوف سی نہ کوئی آخرت کی فکر تھی نہ کوئی درم کا ڈر بس دنیا کی ہرش ای کہ اور کوئی وہ دماغ کی چیز آؤں گی نہیں لگا تھی سارے سازش کر کے آئے ہو میری بادشاہی کھول واسطے یہ تا سردار ہے تھی یہ شکل لو لا سب کے انا ہے بھی یا تم والا وہ سلے بننا تم بھی جزو نقل میں تے ہاتھ پیر کر دیا گا کھجور سے چلے اسے تمہیں پھانسی لگا دیا گا تمہیں پتہ لگ جائے گا اجو نا اب کا آزاد جہاں آدمی طاقت والا ہے موسا طاقت والا کہ میں طاقت انہیں ایمان لیا والے جادوگر نو یہ دمکی دیتی تھی کہ تے پیر سے ہاتھ کٹ دیا گا خلاف تو اور پھانسی لگا دیا گا نے اٹھا پھر آؤں سانو تو سمجھ آ گئی ہے کہ موسا اللہ کا پیغمبر تو جو کچھ کرنا چاہنا ہے کر لے اسی تے اللہ کو یہی معافیا منگنے پہ کہ تو پہلے کی سانو کا نمبر کے خلاف نہ کرا مجبور کی اسی تیرے مقابلے پہ آ گئے تو جو کرنا چاہنا ہے کر دے چند لمحے ہی تکلیف ہے نا کہ تو مرے اللہ کے پاس اسی بڑے آرام سے پیش ہم کہتے ایک قوم پانچ چار منٹ ایمان لے آئی یا دس منٹ ایمان لے ایڈا پکا خالص ایمان کہ انہوں یقین ہو گیا کہ فرام سانو قتل بھی کر دے گا سان پھانسی چڑھا دے گا اسی سدھے جنت بھی چلیں گے ایسا یقین اسی رب کے کولے جا گے اللہ تعالیٰ سارے اسے انعام و اکرام کر ای عرصے بھی کا ایمان خالص انہوں نے کہہ دیا جو کرنا چاہے کر رہا ہے اس طرح کی شکست کھا کے جڑے بن والے سن انہوں نے بھی دسیا کہ یہ چینا سب کا ایسا غلطی کی چیز ہے مقابلہ پھر آن کو پھر بھی سمجھ نہیں سی جس وقت انسان تباہی سے دن قریب آ رہے ہیں پھر نہ کوئی موج کا اثر کرتا نہ کوئی فاصل تو اپنے خیالات اپنے آہان اپنی ہی فکر رہتے انہوں نے یہی نظر آتا ہے کہ جہے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کہتے ہیں سارے دشمن دلیل کرنے واسطے آئے سارے کو بات چاہیے ہو خود اس پرندہ حضرت سلیمان علیہ سلاد السلام کے لشکر بھی ہوں بس تاریخ والے لکھے کہ جتھے لشکر سے جانا ہوتا سی خود اس پرندہ نال کھڑتے اس کے نیچے خوبی ہے کہ یہ زمین رہے جیسے پانی قریب ہوئے نظر آ جاتا ہے اتنے پانی رہے دور ہوئے تو بھی دستاؤں گا اگر سلیمان دس سلا یہ کو جتنے پانی کی ضرورت ہوتی سی یہ کام ڈالتے کہ پانی دستا سی دستاسی ایسے ماراج آپ نکلا ایک شخص نے پوچھا کہ اے خود خود جدو زمین دے دھی پانی نظر آ ہے تے شکاری جڑا جال لا تینوں فرن واسطے وہ نہیں تینوں دستا جڑا زمین دے ہیٹ پانی دیکھ لینا تو زمین اتنے سب نے جال دیا تم نہیں دستا میں کیا سی کہ اذا جا القدر القدر جس ویلے تقدیر آ جاتی ہے پھر کوئی تقدیر فائدہ نہیں دی آدمی ہو اہم اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے ایک شخص سارے ملک کے جادوگر سر نگو جدر سمجھ نہیں سی کہ موت بھی کا فیصلہ اس وقت انسان کمائی کی طرف جا رہا ہے کوئی سمجھاؤ نہیں مکے والوں رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے بڑی دفعہ یہ کیا کہ تھی دیکھتے ہو سمود قوم دیا بستیاں شام کے علاقے جانے ہو رستے انہوں نے کھنڈرات دیکھے جی تمہیں پتا ہے انہوں نے کی نافرمانی کی سی اللہ نے نو نشان انہوں نے بتا تھا سمجھ نہیں آتی انہوں نے اللہ نے نام و نشان مٹایا تھی بھی اس طرح کی جدہ بھی کی اپنے آپ کو تباہ کرو گے کہتے سر پھر نیا آزاد جرا لیا کوئی عقل نہیں رہتی آدمی کے اندر جس وقت انسان ضد سے ہٹتا ہی جب بولتا ہے ہم انسان سادنا بماتا ہے بنا ان کو ان کا میرا ساد یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی سچے تو پھر اسی ایسے ظلم کو ہلکے کر رہے ہیں شرک بھی کرنے ہاں بدا بھی کرنے ہاں قتل بھی کرنے ہاں درا بھی کرنے ہیں آؤں کیوں نہیں پھر آزاد لایا نا اللہ تعالیٰ فرماندے رہے میرے کب ہو یہ عذاب آ گیا اللہ کا تو روک لو پھر کی فائدہ ہوتا ہے کیوں منگتے ہو اپنی کمائی جا کے تے اندر طاقت ہوئے کہ اللہ کا عذاب آیا تو اسی روک لوا یہ سمجھتے سن کہ نہیں سارے عذاب کدو ہو رہے ایویں پیغمبر سان دھمکیاں دیتا ہے ڈرانا ہے اللہ کا آزاد ہوں سارے سے نہ گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جی موت انسان کو دے کہ سوچ رہا ہے سمجھ رہا ہے پھر آن کو کتنی مدت دیتی سی جہاں موسا علیہ السلام کے نبی بننے تو پہلا عرصہ گزرا وہ بھی جو کر دیا موسا علیہ السلام کے آن کے بعد کن سال تک موسا کے فرونی کی کش بکش لگی اللہ کی قوت بڑی بے پنا ایڈا فراؤن دنیا دیا بادشاہ وا بادشاہ سی ایک موسا ہارون قتل نہیں سکھا تری سال ایک کشم کش لگی گئی موسا علیہ السلام نے جس وقت اللہ نے نبی بنایا تھا نا تو انہوں نے کیا تھا کیا اللہ والا ہم الیا زمبل میں انہوں نے ایک گناہ کر کے قتل کر کے نسے ہیں آخو یک قانون منو ڈر ہے تو جلدی ہی انہیں فر کے قتل کر دینا اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسا جاؤ ماں کما اسما وارا میں جو تے ہاں، یہ زبان گل کرو گے تو سن لوا تو نہ بھی زبانوں کہو گے تے اگے پیچھے کوئی دشمن آن جانا میں دیکھنا پیا میں کسیوں آمد نہ نبی اسلام جس وقت مدینے تشریف لے گئے یہودیاں منافق دیا بڑی خاصوں کافران کا بھی سی کہ مکیوں پہ آ جائے خفیہ طور پہ آگے کے قدر نہ کر جائے حضور نبی علیہ السلام سلام ایک دن اشار کے بعد سن لگے تو ڈر لگا کہ مینو رات میں قدم کر لوں سارے اپنے اپنے گھر چلے گئے کوئی آ کے قتل نہ کر جائے نبی علیہ السلام فرما نے میں ایسے خیال بھی سا اور شہر پہن کے کروں کہ نبی علیہ السلام کنویں کے آ کے بہ گئے پتا لگا نبی رسلا سلام کو نے دسیا میں فلانا تو کی طرح ہے کہ یا نہ میرے دل میں کسی حال آیا کہ کوئی نبی راسد سلام کو قتل نہ کر دیا تو نہ ہتھیار کے تاری رکھ لیا دیکھو نبی علیہ السلام نے ادھر خیال آیا ادھر انہوں کون خیال ہے پھر روز پارا ہوں سی حضور کا دلے بھی خرابی قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہو یا سرو کا من اللہ اللہ نے تیری حفاظت کا ذمہ لے لیا دوسرے آیت اتری نبی صلاح سلام نے پارا دینا نے چھپال بڑھایا جاؤ جا کے کارکم ہو جاتا کیوں یار اللہ کہ اس بندے کی اللہ نے آپ حفاظت کا ذمہ دے دیا ہوں تاری حفاظت کی لوڑ جنہ چر اللہ نے ذمہ نہیں سی دیا اللہ نے رسول بھی ایسا پہلا رکھ دیا اللہ کی حفاظت بھی دے تری سال موسا ہارون تہار ہوا لڑتے رہے پر انہوں نے جلد نہیں ہوئی اس آدمی قتل کر دیے چاہیے ہی مک جائے کسا ہی مک جائے لیکن اپنی ہٹ کردیا جدہ تو بعد بھی تری سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام نے کیا کیا موسا بنی اسرائیل راتوں رات لا کے نکل ہوں یہ مہلت دن ختم اللہ دیا مہلتوں بڑی لمبی ہوں سال پھر آن نبی آمن نے باہر مہلت پہلے جی عمر گزری ہو اللہ تعالیٰ ایسا جلد باز نہیں کہ انسان گنا کرے جٹ خدا پکڑتا اور انسان گنا ہوتے دلے اسے ہیں گاؤں یو ہم پہ جڑتے ہیں ماں تارا کا اللہ سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے جی اسی اسی غلطی کرو اسی اسی ویلے پکڑ لیے دنیا سے ایک بندہ زندہ نہیں رہ سکتا غلطیاں تو بندے کو ہو ہی جاتی ہیں میں مول دینا چھوٹیاں وڈیاں غلطیاں سب کی ہو لیکن جا آ جا لو ہوں جس میری جتنی مہلت پوری ہو جاتی ہے لا جستا پھر انہوں آؤں گا لا جستا پھر کوئی پیار بھی آتے کہ رب لولا اخر تلا اجل کریم اللہ تھوڑی سی مولت دو اللہ تعالیٰ فرمان دے تھوڑی کن مولت دیتی سی تمہیں سمجھ بات ہوں تھی اکھا کھلیاں نے جس ویلے اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ آ جائے اللہ تعالیٰ فرمندے نے وہ انتظار نہ کرو وہ آئے یا نہیں تو پھر چلنا سیکھو گے رو گے معافی منگو گے معافی کا دروازہ بند ہوگا پھر پیش نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کو سمجھو اپنے حالات سے غور آزاد تکلیف نکا بھی بھی لیکن جو بریا کے واسطے ہیں اللہ کے آزاد ہوں نیکا واسطے آزاد ہوئی ہے کتنے کو تھی حق کے اتنے پکے تکلیف سہ کے بھی حق کی بات واسطے اللہ تبارک مطالعہ نے انسان نیبت دی قیامت کے دن گے کہ یا اللہ تو سانو کوئی تھوڑی جی ہو سی دنیا کے کوئی کام کر لیں گے اللہ تعالیٰ فرمان گئے فرمان گے ہمارا رکھ کر من رکھ کر بجا منوان جب تھوڑی سی مہلت دیں اسی اسی سال عمر تو ستر ستر سال سو سو سال پناہ پناہ سال تھی تو تھوڑی جی سب مہرت منگتے ہو میں تکوں کتنا عرصہ زندگی کی مرم تک تو آئی آ گئی موت سر سے پکڑ لیا ہوں یاد نہ ایک منٹ مہلت دے دے اسی کو نیکی کر کرنا پہلا وقت کیوں گیا تھا پھر جس وقت مرن لگا سکتا تری سال سے برباد کر دیتے لیکن اس وقت یہ کہہ رہا سی پھر لگتا رہا کلمے پڑھتا رہا ہے میں وہ کلمہ پڑھتا جا دوسرا پڑھا اللہ تعالیٰ نے کی کیا ہوں جس وقت تیری مہلت دیتی ختم ہو گئی بخا دار ساحتا میں نکل بخل صاحب سے پہلے تو نیکی کا نام ہی نہیں سا ہوں نہیں مہلت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن اس کی قوم نے بڑی لمبی مہلت دیتی لیکن وہ باز نہیں سایا پیغمبروں نے سمجھانے نہ بھی بات نہیں جیڑی قوم لمبیاں مدت اللہ کی مہلت دیتی ضائع کر دیں جس وقت وہ فیصلہ آخری آ جائیں سارے معافی منگتے ہیں اللہ کی معافی بھائی بس باقی مسلمان اس دنیا کے اتنے اس وقت بہت بڑی تعداد ہے ایک غلط کے قریب بلکہ اٹھتے لیکن ساری دنیا سے کمزور کام مسلمان کے نہیں جاتے ہر جگہ سے کے ظلم کی چکی کی پیش رہے انہوں نے نہیں سمجھ آتا قرآن پھر اللہ تعالیٰ کی جی فرمان سما علیہم عبادن لنا ساسنا لڑا شہیدا یار بانا وا جم بہ مفعولا اسا بنی اسرائیل نو مدد تک سمجھایا جی، نہیں سن سمجھے پھر اصا کے ہوتے ظالم ترین لوگ انہوں کا قتل عام کرایا مذہب کی توہین کرائی انہوں عبادت گاہ اس نے کرائی دیا لڑکیاں کی انہوں کے گھر لٹے اصل سارے ترین لوگ بنی اسرائیل سے مسلط کیتے کبھی سدا سی کہ پیغمبر کو سمجھا میرے تھی صحیح رکھنے والی آؤں کیا مسلمان قوم بھی اس وقت کا انتظار کر رہی ہے کہ کوئی اللہ ظالم ترین قوم خدا وقت مسلمانوں کے نہ لیا کہ ہندوستان کا وہ وڈا ترین دشمن قوم کہ سارے مقدر میں وہی بلا نہ ہوئے کی پتا سر اسی جو بے راہ راہ ہوئے کسی کی گل ساری سمجھ کوئی اتحاد سے نیکی کی دل سب اثر ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کلا کروا دے ان شی شہید االم طاقتور سن کہ سارے ملک کے چپے چپے اسے چھا گئے جن جائیداد سن منی دیا وہ بھی کھا گئے لے گئے انہوں نے مال متا بھی لٹ کے لے گئے ظلم نال حکومت بھی کرتے یہ سزا ملی تھی انہوں نے کہ تمہیں سمجھا میں سام سیدھے ہو جاؤ نہیں مسلمانوں نے اتفاق اتحاد کی ضرورت یہ بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی اور اتنے کئی نظریات نظریے ہی نہیں ملتے اللہ تو سمجھنے پہ سارا سمجھنے فرمائے کوئی کرنا ہے تو للہ